سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایک چچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں کھانا کھائیں بس آپ ان کے پاس تشریف لے گئے گھر میں کھجور کی بنی ہوئی چٹائیوں میں سے ایک چٹائی پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک طرف کے بارے میں حکم فرمایا تو اسے صاف کر کے اس پر پانی چھڑکا گیا پھر آپ نے اس پر نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی حدیث نمبر چودہ سو اڑتیس مصنط احمد